چار دن خیال کرنا فی اربا کے اربات فی اربا جانے پر تتیمہ لکھا ہوا ہے نا یہ ستیما ہے ماکبل کا خیال کرنا چار دن الگ نہیں ہے ورنہ آٹھ بن جائیں گے کل بیچ چار دنوں کی مقدار سے سمجھا ہم ہاں، وہ دو دن ملا کر وہ چار دنوں کی مقدار میں سوا ان لکھا سوا ان کی چار ترتیبیں ہیں کتنی ترکیبیں ہیں پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ اس کو پڑھو سوا ان مجرور پڑھو اور ایا بن کی صفت بناؤ کس کی صفت بناؤ ایا بن سوا ان چار دن پورے پورے یعنی نہ کچھ کم نہ زیادہ تو سن رہے ہو اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ سوا ان مرفو پڑھو اور ہے یا مبتدا مقدر نکالو ہے یا سوا ان ہے یا سمجھ رہے ہو اور تیسری ترکیب یہ کہ سوا ان ہو اور ایامن سے اربات ایامن سے حال بناؤ یہ فائل ہے فی درس کا فی درسیہ ہے نا اس کے لیے یہ فائل ہے اور اس سے یہ حال بن رہا ہے سوا ان پڑھو مجرور تو ایامن کی صفت بنے گی اور سوا ان پڑھو تو ہے یا مقدا مقدر کی خبر بنے گی اور سوا ان پڑھو تو اربات ایامن سے ایامن سے کیا بنے گا حال بنے گا سمجھ رہے ہو ان تینوں صورتوں کے اندر لکھا علیم جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے قدارا فیا اقضا کہا کے قدارا کے متعلق کس کے متعلق ہے قدارا کے متعلق قدارا کا خائرین کا مطلب محتاجین اندازے کے ساتھ رکھی بیچ و زمین کے روزیاں اہل اس کی واسطے خائرین مانگنے والوں اور محتاجوں کے مانگنے والوں اور محتاجوں کے محتاج اور مانگنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے روزیاں رکھ دی ہیں خوان کے ساتھ یہ سائرین کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قدارہ کے ساتھ بات گئی ہے اور چوتھی ترکیب یہ ہے کہ سوا ان مفول مطلق ہے اس کا فیل سوا مقدر ہے کیا مقدر ہے سوا سوا ان لسا اصل میں لوگوں نے حضرت سے سوال کیا تھا کہ یہ آسمان زمین کتنے دن کے اندر بنے تو اللہ پاک نے جواب دیا پھر فرمایا سوا سوا ان لسا برابر ہے یہ مقدار برابر ہونا واسطے پوچھنے والوں کے واسطے سوال کرنے والوں کے کہ جو لوگ آئے تھے سوال کرنے کے لیے ان کو بھی علم تھا تو رات ان جیل میں انہوں نے خود پڑھا تھا یا یہودیوں اور نصارہ کے مولویوں سے ان کو پتا چلا تھا کہ چھ دنوں کی مقدار میں یہ جہان بنا ہے تو یہ مقدار ان کے لیے کیا ہے برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے کیا ہے برابر ہے کتنی ترکیبیں ہو گئی چار کرو منس سمستما آفاقی علوی کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے اس کے بعد ارادہ فرمایا طرف آسمان کے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا بھر دخان اور یہ دھواں تھا چاہے دھواں تھا یہ فقال لها تب فرمایا اس آسمان کو اور زمین کو لیکن نیچے لگا مطابق ان کے ادراک و شعور کے مطابق ان کے ادرا کو شور کے سمجھا فرمایا ان دونوں کو آسمانوں کو اور زمینوں کو مطابق ان کے ادرا کو شور کے اتیا تو ان او کرہا اتیا تو ان او کرہا آؤ تم خوشی کے ساتھ یا ناخوش ہو کر آؤ تم خوشی کے ساتھ یا ہاں یعنی ہر حال میں میں نے تم سے کام لینا ہے تم خوش ہو یا نہ خوش ہوگا میں نے کام لینا ہے تم سے پالتا اتحا کہا ان دونوں نے آئے ہم تابے داری کرنے والے خوش ہونے والے حضرت ہم خوش ہو کر آپ کے دربار میں آ گئے ہم ناراض نہیں ہیں ہم نہ خوش نہیں ہیں سمجھ رہے ہو فقضا ہننا بس پورا فرمایا ان کو سات آسمان فی جو میں نے کیا مانا ہوگا دو دنوں کی خیال کرنا فی کل سما ان امرہ اور اتارا بیچ ہر آسمان کے امر اپنا ہر آسمان کے اندر اپنا امر نا دل فرمایا پھر طرف سے قدرت سمجھ لو بات اللہ ہر آسمان میں حکم اتارا اس کے کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں یا تو خود آسمان مراد ہے کیا مراد ہے خود آسمان مراد ہے کیونکہ اللہ پاک نے آسمان کے ذمے بھی تو کام لگائے ہیں نا جی اور جس طرح سورج کے ذمے کام ہے طلوع ہونا غروب ہونا چاند ستاروں کا کام ہے اسی طرح درختوں کا کام ہے سایہ دینا پانی کا کام ہے سیراب کرنا وغیرہ اسی طرح آسمان کے ذمے بھی تو کچھ کام ہے نا تو آسمان سے مراد خود آسمان ہے نے یعنی ہر آسمان میں اپنے امر اتارا میں نے آسمانوں کو حکم دیا کہ تم نے اس طرح رہنا ہے یہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور یا دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان سے مراد اہل آسمان ہے کہ ہر آسمان میں جو ملکہ رہتے ہیں ان کو مختلف امور کا حکم دیا تو نے یہ کرنا ہے تو نے یہ کرنا ہے تو نے یہ کرنا ہے اور ملکہ مقرر ہے نا کام کرنے پر اب تو روانہ نیچے لکھا ہے یا اوپر کہیں اس سے مراد یا آسمان کو حکم ہے لکھا ہے یا آسمان کو حکم ہے یا اہل آسمان کو یا اہل آسمان کو کرو منا اور اتارا بھی ہر آسمان کے امرا حکم اب اس آسمان کا امر اس آسمان کے بس اور رونق دی ہے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو بے مساوی سات چراغوں کے یہ جو ستارے کھڑے ہیں جو لگتا ہے جس طرح کے مسابی ہیں چراغ جل ہیں جس طرح بلد روشن ہو گئے سمجھ رہے ہو یہ یہ مسابی جو ہے جو ہم نے آسمان دنیا کو سنگار کیا ہے میری طرف دیکھو آج کل کے سائنسدان نہیں پرانے فلاسفہ جو ہے وہ دو حصے ہیں فلاسفہ قدیم کہتے ہیں فلاسفہ قدیم یہ ستارے جو ہیں یہ کرسی پر لگے ہوئے ہیں کس پر لگے ہوئے ہیں کرسی پر سمجھتے ہو آپ کے آمد نو فلک میں راج او آگے نہیں کیا ہے پہنچا جو نو فلک نو آسمان جو ہیں پند نامے والے نے نو آسمان وہ نو آسمان کون سے ہیں ساتھ یہی آسمان ہے آسمان ہے نو اور کرسی ہے سمجھا سر تو کرسی کو لگے ہوئے ہیں یہ ستارے آسمان چونکہ شفاف ہے شیشے کی طرح اس لیے یہ نظر آتے ہیں بات سونی اور جدید فلاسفہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہ کرسی پر نہیں بلکہ ساتویں میں آسمان بھی نیچے فضا میں یہ موجود ہے کہاں موجود ہے باہر حال اوپر ہوں یا نیچے ہوں ہر حال کے اندر یہ سنگار آسمان دنیا کا ہے سنگار کس کا ہے ہاں آسمان دنیا کا سنگار ہے یہ سمجھا نا سی اس کے لیے زینت بنے ہوئے ہیں اس لیے اللہ نے یہ فرما دیا وزین سما دنیا اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بے مساوی ہے چراغوں کے ساتھ واہ حفظن مفول مطلب ہے سمجھا ہنس گنا ہنس گنا اور محفوظ کیا ہم نے اس آسمان کو محفوظ کرنا کس بات سے اردو شیاتی شیاتی اوپر نہیں جا سکتے جس کی وجہ سے سمجھا کو تقدیر العلیم یہ ہے اندازہ اس ذات پاک کا جو غالب ہے اور العلیم علم والا ہے العزیز پر بیان قدرت ہے العلیم پر بیان علم ہے بات سمجھ گئی اچھا اب حضرت دلیل ختم ہو گئی اب دلیل کے ختم ہونے کے بعد ہے اللہ فرماتے اتنی دلائل دینے کے باوجود اگر نہیں مانتے اور مسلسل اعراض کیے جا رہے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ اگر جس طرح قوم آج اور قوم سمود نے اعراض کیا تھا اور برباد ہو گئے تھے اس طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گے سمجھا فن آ رہا ہو لکھا ہے زجر ما تخویف ہے دنیا بھی لڑکا ہے زجر ما تخویف ہے دنیا بھی ہے زجر بھی ہے اور آخرت نظام کا ڈراوا بھی ہے پت اگر منہ موڑے رہیں گے بدستور بدستور ایران کرتے رہے سمجھا اوپر لکھا ہے کس بات سے توحید سے کس سے لکھا ہوا توحید تو سے اگر یہ منہ موڑے رہے اعراض کیے رہے شاید آوازوں پر کوئی بحث بھی ہے جی۔ ہاں؟ یعنی تم تو اعراض کرتے ہو قوم عاد آد و سمود کے حالات سنو کہ ان کے ساتھ اعراض کی وجہ سے کیا ہوا ان کے ساتھ اعراض کی وجہ سے کیا ہوا پس اگر اعراض کیے رہے یہ لوگ سفل اندر تو گا پس فرما دو ڈراتا ہوں میں تمہیں سارقتن بہت بڑے عذاب سے مثل عذاب کو میں آد و سمود میں جس ان پر عذاب آیا تھا تمہارے پر بھی عذاب آئے گا شاہ کا منع ہے تو ہوتا ہے تو بجلی کی آواز کیا منع ہوتا ہے بجلی کی آواز کڑک بجلی کی اور دوسرا معنی مطلق عذاب ہوتا ہے یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے سمجھا عذاب حائل اس کو سائقہ کہتے ہیں فرما دو ڈراتا ہوں میں تمہیں سائقتاً عذاب سخت سے مثل عذاب قوم عاد اور سمود کے سائقت عاد و سمود کے نکل کر باوجہ شرک و کفر باوجہ شرک و کفر کے سمجھا کہ ڈراتا ہوں تمہیں ارجا من بین ایدیہم حال اجمالی لکھا ہے اللہ صاحب کی عادت مبارکہ کہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے نا تو پہلے اجمالی حال بیان کر دیتا ہے تاکہ کو انتظار نہ رہے پھر اس کے بعد تفصیل اب یہ قوم آج آپ سمجھ دو حال ہے جب آئے تو ان کے پاس کئی رسول میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے آگے پیچھے یعنی انہوں نے بڑی محنت کی بڑی کوشش کی انہوں نے سمجھانے کی بڑی سمجھ رہے ہو یہاں سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ قوم آج کے پاس ایک پیغمبر آئے اور قوم ہود کے اپنا سارے سمود کے پاس بھی سمجھ رہے ہو قوم آج کے پاس بھی ایک پیغمبر ہے حضرت علیہ السلام اور قوم سمود کے پاس بھی ایک پیغمبر ہے حضرت سالے السلام اور یہاں جمع کیوں ہے جاتو الگ ہے رو سو لو جمع کیوں لایا گیا ہے جواب اس کے دو ہیں کتنی جواب ہے پہلا جواب یہ کہ ممکن ہے کہ ان کے پاس پیغمبر بہت آئے ہوں لیکن وہ ملم نقص ہوں علیہ کے اندر داخل ہوں اللہ نے ان کو ذکر نہ کیا ہو یہ بڑے بڑے پیغمبر تھے حود اور صالح علیہ السلام صرف ان کا ذکر اس لیے ہوا ہے باقی پیغمبر آئے تو تھے لیکن ان کا ذکر نہیں ہوا بات سمجھ یہ پہلا جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ آئے تو فقط یہ دو پیغمبر تھے حضرت حود اور سارے مسلم لیکن انہوں نے اتنا محنت کی اتنا محنت کی کہ گویا کے کئی رسول نے محنت کی ہے کچھ آیا ہے اتنا محنت کی کہ گویا کے کئی رسول انہوں نے محنت کی ہے اب کرو مانا ازجا اتحم الرسول جب کہ آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے اللہ تابو اللہ اللہ تابو اللہ اللہ حضرت رسول آئے ان کے آگے پوچھے لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ تابود یہ تو نئی باتیں کرو تم مگر صرف اللہ تبارک کو بتا کی مالی بدنی لکھو نہیں باتیں ساری باتیں صرف کس کی کرو اللہ پاک کی خاص طور پر پکار کس کی کرو ہاں حد اللہ مخلصین سینہ لہدین یہ داو حامی مومن والا جو ہے یہ آ رہا ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین فد اللہ پکار ہو تم اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو اللہ تابدو یہ یاد کر لو پھر آئے لیکن انہوں نے کون سا مسئلہ بیان کیا نماز کا روزے کا حج زکات کا کون سا مسئلہ تھا اللہ تعبدو اللہ یہ کہ نہ باتیں کرو تم مالی باتیں بدنی باتیں لکھونی باتیں مگر صرف اللہ و تعالیٰ کی مگر کس کی قالوا لو شاء ربنا لانزل بلائی کا عقیدت اور ہے سمجھ لو بات مجھ سے سمجھ لو اوپر دیکھو سمجھ لو بات پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا آج پھر عرض کر رہا ہوں آگے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی کہ ہر دور کے مشرے کو کافر کا یہ نظریہ رہا ہے کہ کوئی پیغمبر نور بشر نہیں ہو سکتا پیغمبر ہوگا تو نور ہوگا پیغمبر ہوگا تو وہ کہتے تھے کہ بشریت اور پیغمبریت کے درمیان زد ہے کیا ہے زد ہے جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا جو بشر ہوگا وہ پیغمبر نہیں ہوگا کچھ سمجھ آیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں سن لو ہر دور کے مشرق ہر دور کے کافر علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام ابریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دور کے ہر دور کے کافر و مشرق کا یہ نظریہ رہا ہے کہ جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا جو بشر ہوگا وہ پیغمبر نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ بشریت اور پیغمبری ایک دوسرے کی کیا ہے ضد ہے یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے یہ پرانی عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہر دور کے کافروں اور کافروں اور اب دیکھو اللہ نے سورت بنی سری لائے گی ان شاء اللہ پڑھے جو وہ آیت بھی سن لو ماں من انا سید الہدا اللہ کالو ابا صلی ہوبا شرب رسولہ ماں من انا تھا جو میں نے احمد لوگوں کے پاس جب ہدایت نامہ آ گیا ان کو ہدایت کے قبول کرنے سے اور کسی چیز نے نہ روکا سر سے ایک چیز نے روکا اللہ پالو ابا صلاح ہو مگر یہ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے بشر ہو کر رسول بن گیا یہ بات نہیں ہو سکتی تو سمجھ رہے ہو اب دیکھو یہ پیغمبر آئے اب انہوں نے کیا جواب دیا کالو لو ربنا کہنے لگے نیچے چل کا ہے عقیدت لکھا نہیں لکھا اور لکھا جواب مشترک لکھا ہے جواب مشترک قوم آد اور قوم سمود نے جو مشترک جواب دیا کہنے لگے اگر چاہتا پروردگار ہمارا کیا چاہتا مفول شاہ کا نیچل کا عرقوں نے اگر ہمارا رب چاہتا رسولوں کو بھیجنا ملائی کتن البتہ نازل کرتا نوریوں کو جن کو اتارتا نوریوں کو اتارتا نوری پیغمبر ہوتے یہ بشرکوں پیغمبر بن گیا تو سمجھ آیا ہے جو بھی چاہتے تھے کہ بشریت اور رسالت ایک دوسرے کی زد ہے جو بشر ہوگا وہ پیغمبر نہیں ہوگا اور جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا لو شا رب اگر چاہتا رب ہمارا رسولوں کا بھیجنا لنگ ل البتہ اتارتا ملکا کو ملکا آتے نور ہی آتے جو نہ کھاتے نہ پیتے نہ خوش ہوتے نہ مغموم نہ شادی نہ ممی بیما اور تم کافر تب بے شک ہم سات اس مسئلہ تو ہی سے مراد کیا مراد ہے ہاں ساتھ اس مسئلے کے جو تم بھیجے گئے ہو ساتھ اس کے وہ کس مسئلے کے ساتھ بھیجے گئے تھے اللہ تاب اللہ تاب بیما اور سنتو ساتھ اس مسئلے کے جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے کافر انہیں انکار کرنے والے ہیں ہم تو کے رہے اس مسئلے کے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں سمجھ رہے ہو یہاں دو باتیں سمجھنی لی ہے سوال یہ ہے سمجھا جی سوال یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو تم پیغمبر لو شاہ ربنا اندرا اگر چاہتا رب تو ملائکہ نازل کرتا تم بشر لیا تھا تم پیغمبر نہیں ہو ہاں جی ادھر کہتے ہیں بنا بیما اور پھر تم بھی کافرون جس مسئلے کو دے کر تم بھیجے گئے اور منکر ہے اور سل تم جو کہہ رہے ہیں تو معلوم والی رسالت کو مانتے ہیں اور سل تم جو کہہ رہے ہیں تو رسالت کو مانتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اور سل تم کہ جس مسئلے کو دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں ادھر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو کیونکہ تم بشر ہو ادھر کہتے ہیں دماغ اور پھر تم جس مسئلے کو دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں جہاں سے تم معلوم اور رسالت کو مان رہے ہیں رسالت کو سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے تو وہ نہیں مان رہے ہاں وہ کہتے اور سل تم تم جو کہتے ہو بذا میں خود کے ہم رسول ہے بابا تم رسول ہو لیکن ہم وہ مسئلہ نہیں مانتے سمجھ رہے ہو ہاں اور سل تم جو ہے یہ واقعہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے تامروں کے غام کو نقل کر رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم مرسل ہیں ہمیں بھیجا گیا بابا جس مسئلے کو تم دے کر بھیجے ہم اس کے ممکن ہیں بات سمجھے اس لیے سل تم پر چل کرائے بزان خود بزان ایو حل بشارو ایو حل بشارو بازان خود تم اپنے گمان کے اندر جو بھیجے گئے ہو تم سمجھا ہم اس کی چاہیں بالکل منکر ہیں کافرون پر عبارتیں ہیں پڑھو نتب حکم و ان تم بشرم مسل و ان تم بشرم ہے یہ شرون ہاں؟, ہاں اور عبارت ہے تمہارے پاس فیضا ان تم بشر انتم بشرون ولا بے ملائے جبکہ تم بشر ہو اور تم ملکہ نہیں ہونا لا نؤمن بکم بما نہیں لکھا ہوا عبارت ہے نہیں ہے ہاں پڑھو نا عبارت جی عبارت فنا لا نؤمن بکم بما بس یہاں تک ہے ٹھیک ہے آگے لکھ دو بابی جے تم گہی بابی جے تم گہی یہ ساتھ بڑھا دو تم بھی بشرو میں ملا تم بے ملا کریں جب تم بشر و ملائکہ نہیں ہونا لانو می کمب بھی ما جم بھی بے شک ہم نہیں مان لاتے تمہارے اوپر اور اس مذہب پر جس کو تم لے آئے ہو یعنی مذہب توحیدی نہ ہم تمہاری رسالت مانتے ہیں اور نہ تمہارا لایا ہوا مذہب مانتے ہیں یہ تو تھا اجمالی بیان قوم سمود کا بھی اور قوم اب فما آج ان سے نیچے لکھا ہوا ہے حال خاص آج حال خاص قوم آج کا حال بیان ہو رہا ہے قوم آج تک بروف شقاوت کے دو شعبے ہیں کتنی شعبے ہیں توہین الہی اور ظلم غلط خالق اب یہاں دیکھ لو شعبہ شکاوت نمبر دو میں لکھا ہوا ہے تک بروف تکبر کیا انہوں نے زمین میں بغیر الحق نہ حق یعنی بغیر مستحق ہونے کے تکبر کے وہ مستحق نہیں تھے انہوں نے تکبر کیا وقالو من اشدہ ہے سباب کبر اور کہنے لگے کون زیادہ مضبوط ہے ہم سے ادرو ہوئے طاقت کے کون زیادہ مضبوط ہے ہم سے ادرو طاقت ہے ہاں کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور جو کہتا ہے کہ خدا تجھے تمہیں برباد کر دے گا ہماری طاقت سے زیادہ کسی کی طاقت ہے کون ہے جو زیادہ مضبوط ہے ہم سے ادرو طاقت کے اللہ نے ان کو اس کی طاقتیں دی تھی تو مفسرین نے نے لکھا ہے کان یقل اہد اور زیادہ ہی پہاڑ پر جو ہاتھ ڈالتے تو چٹان کھینچ لیتے ہاں؟ چٹان سمجھتے ہو نا اتنے اتنے پتھر سمجھا اتنے اتنے پتھروں کو ہاتھ پہ ایسے کھینچ دیا کرتے اتنا ان کو اللہ نے طاقت دی تھی کون ہے زیادہ مضبوط ہم سے قوتن ادرو ہے طاقت کے اب علم یہ رہو آیا نہیں جانتے وہ ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ان کو ہوگا اشد اشبد قوتن وہ زیادہ مضبوط ہے ان سے ادرو ہوئے طاقت سے وہ ان سے طاقت کے اندر زیادہ مضبوط ہے کیونکہ جس نے ان کو خود پیدا کیا اس کی طاقت پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی اگر ہم جراؤ کے نیچے گہوم یا علمون جلا اشد و قوتن م اشدو و اور وہ جانتے تھے کہ بے شک اللہ جل زیادہ مضبوط ہے وہ طاقت سے ان سے کا حوالہ ہے کیونکہ خدا کو تو مانتے تھے نا جی اللہ کو مانتے تھے تھے یہ تو آیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ پاک وہ ذات جس نے پیدا فرمایا ان کو وہ زیادہ مضبوط ہے ان سے ادر ہوئے طاقت سے وکان آیا تین آیا جہاد شکاوت کا شعبہ اولا ہے شقاوت کا شعبہ توحید الہی اور رہے وہ قانون کا مانا استمرار والا مانا کرو نا رہے وہ پیغمبر کی تبلیغ کے باوجود بھی منکر رہے اور رہے وہ بے آیات نا ہماری آیات تکوینیا تشریعیہ تشریح کا جج حدون انکار کرتے رہے انکار کرتے رہے وہ حضرت یہاں ان اللہ خالہ ہوا اس پر یہ لفظ ہیں آیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ پاک وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ان کو وہ زیادہ مضبوط ہے ان سے ضرور طاقت کے مگر باوجود اس کے بھی ایمان نہ لائے مگر باوجود اس کے بھی ایمان نہ لائے ایمان قبول نہ کیا انہوں نے اللہ کو وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف پین سے بھی زیادہ آئے وہ کون ہو اور رہے وہ ہماری آیات تکوینیا تشریعیہ کل سمجھایا ہوں آیات تکوینیا ہے جو جہان کے اندر موجود ہے یہ درخت پہاڑ پانی یہ سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی آیات ہے اور تشریح وہ ہے جو نازل ہوتے ہیں پرانے پاک حدیث پاک کے ذریعے سمجھا رہے وہ ہماری آیات آیاتریہ کا جج حدون انکار کرتے رہے سمجھ رہے ہو جج حدون پر لگ ہو گئے مینا دن چل کا ہے باوجود دل میں حق سمجھنے کے مہینہ دن باوجود دل میں آپ سمجھنے سے دل میں سمجھتے تھے کہ یہ بات حق ہے لیکن زد میں آ کر ان میں آ کر انکار کرتے تھے ارسلنا علیہم کیفیت عذاب دنیاوی طریقہ ہے بولو صحیح کیفیت عذاب دنیا کے عذاب کا ڈراوت دنیاوی عذاب کی کیفیت کیا ہے تب بھیجا ہم نے ان پر ہوا کو کس کو بھیجا ہم نے ہوا کو سمجھ رہے ہو مانا کرو ارسلنا علیہ بھیجا ہم نے اوپر ان کے چھوڑا ہم نے اوپر ان کے ہوا کو وہ جو کہتے تھے من اشد منا کون ہم سے دیا جاتا کردار اللہ نے تو اپنی ایک مخلوق کو بھیج دیا ہوا کو کہ تو جائے کی خبر لے سمجھا نا تھی ہاں چھوٹی سی مخلوق تب بھیجا ہم نے اوپر ان کے ہوا کو سارا فارن سر فارن کی حضرت تین معنی کیے گئے بلکہ چار معنی کیے کتنی جی مانے پہلے تین مانے آپ کے پاس حاشیے پر لکھے ہوئے دیکھو اب سر سر کا مانا شدید ہاشیے پر نیچے لکھا ہے ہاشیے پر نیچے ہاتھ رکھو ہاں ہاشیے پر نیچے شدید الحبوب سخت تیز چلنے والی دوسرا مانا البار دا سخت ٹھنڈی سخت اور تیسرا من لہا خو تم التی وہ آواز چلے ہوا چلے تو آواز کرتی ہے سمجھا تھی تیز چلنے والی ٹھنڈی اور آواز والی فرماتے موقع سینے کرام کو ہوا میں تینوں سفتیں جمع تھی تینوں سفتیں آج ہاں، الگ الگ میں تینوں سفتیں جمع تھی کہ وہ تیز بھی چل رہی تھی اور سخت ٹھنڈی بھی تھی اور آواز بھی تھا لکھا ہے آگے سمجھا تھی جی؟ اللہ سوتن جس کا آزاد ہو بل حق کو انہا متصف بے جمی متثمی کا حق یہ کہ وہ تینوں کے ساتھ متصف تھی یہ ابن کثیر کا سمجھ رہے ہو اور چوتھا مانا اس کا شدید السموم کیا مانا ہے ہاں، شدید السموم تیز گرم سمجھ رہے ہو لے سر راہول ہلو کیونکہ سر گرمی کو بھی کہتے ہیں مجاہد ادمجاہد ادھر المحیط سمجھ رہے ہو تیز گرم ہوا پس تھوڑا ہم نے اوپر ان کے ریحن ہوا سر فرن سخت تیز ٹھنڈی آباد والی فی بیچ دنوں لگاتار کے لگاتار دنوں کے اندر مصیبت والے دنوں کے اندر ہم نے ان پر ہوا کو نازل فرمایا دیکھو اوپر دیکھو ذرا سمجھ لو بات نجومی حضرات کہتے ہیں کہ فلانا دن سعد ہے فلانا دن منہوس ہے فلانا دن سعد ہے فلانا دن کیا ہے منہوس ہے چونکہ ہر چنانچہ ہر مہینے آخری بدھ یا منگل ہے اس کو وہ منہوس کہتے ہیں سمجھا جی؟ اس میں کوئی کام نہ کیا جائے نہ شادی کی جائے نہ سفر کیا جائے وغیرہ وغیرہ یہ منہوس دن ہوا دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں فی ایام نہ ہے ساتن کے وہ دن منہوس کے دو جواب دے رہا ہوں الزامی اور تحقیق الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر دن وہ منہوس تھے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ سب و سمانیہ کا سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی ان پر عذاب آیا پھر تو سارا ہفتہ منحوس ہو گیا پھر سارے مہینے منحوس ہو گئے سارے سال اور ساری صدیاں منحوس ہو گئی پھر تو کوئی دن اور کوئی سات ساد ہے ہی نہیں صرف ہے ایسا ہے نہیں وہ تو سات دن اور آٹھ راتیں تھی نا کتنی دن سات دن اور آٹھ راتیں تو جب سات دن آٹھ جاتے سارے دن ہوا چلتی رہی تو سارے دن منہوس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت منحوس ہے کوئی وقت سات اور نیک وقت ہے ہی نہیں اس لیے یہ مانا درست نہیں ہے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہاں نہ سات کا مانا اصلی ہوتا ہے آج کیا مانا ہوتا ہے یہاں اس کا مانا منہوس ہے ہی نہیں اب نئے حاشے پر یا بین سطور کہیں پڑھو متتابعات ان کہاں لکھے اور نیچے نیچے بالکل نیچے اور نیچے حاشی ہے متتابعات ان لگاتار اب ابن ابن عباس اور مجاہد کے دادا کا یہی حوالہ ہے ابن کثیر کی عبارت ہے نمبر دو شدید البرد سخت ٹھنڈے دن نمبر تین زوات غبار غبار والے دن کچھ سمجھ آیا ہے کتنی مانے ہیں تین متتابعات لگاتار نمبر دو ٹھنڈک والے دن اور نمبر تین غبار والے دن کچھ سمجھ آیا ہے تیسرے تیسرا جواب کہ نائے صاحب کا منع اگر کرو منہوس تو صحیح ہے لیکن ایک دن جو ہے وہ ایک آدمی کے لحاظ سے نحوست والا ہے چونکہ اس پر آفت آ رہی ہے وہی دن وہی وقت دوسرے کے لیے اچھا ہے سعد ہے کیونکہ اس کو نعمت مل رہی ہے کیونکہ اس کو کیا مل رہی ہے اب دیکھو بدر کی لڑائی ہوئی بدر کی لڑائی میں کافر مارے گئے نا جی تو کافروں کے لیے وہ دن منہوس ہے کیونکہ ان کے جہنم کا ذریعہ بنا اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے سعد ہے کیونکہ ان کے لیے فتح کا ذریعہ بنا کوئی سمجھ آیا نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ یہ وقت منحوس ہے اس میں کوئی کام جائز نہیں ہے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے یہ تو مراد نہیں ہے یہ تو غلط ہے عربیوں کی عادت ہے کہ مصیبت کے دن کو وہ منحوس کہہ دیا کرتے ہیں تو ایک وقت ایک آدمی کے لیے مصیبت والا وقت منحوس ہے وہی وقت دوسرے کے لیے بہتر ہے چونکہ اس کو نعمت مل رہی ہوتی ہے بات رہی ہے اب دیکھو اور بھی لکھا ہے آگے مشائیمہ منحوس ہے مجاہد وقت آزاد تعویل اول ایسی حق کے ہیں اوپر سے مراد ہاشے کے قریب اوپر اور نیچے نیچے نیچے نیچے نیچے یہ لکھا ہے یہ ہاں نیچے دیکھو نیچے اس کے ساتھ اوپر لکھا ہے اور خطر کے اندر سنو بات ناہ صاحب کا مانا منہوس ہے لیکن ان کے حق کے اندر ہر انسان کے حق میں نہیں طرح کے نجومی لوگ کہتے ہیں اور یا یہ مراد ہے کہ اس سے مراد مصیبت والے دن ہیں چونکہ مصیبت کے دنوں کو بھی کیا کہتے ہیں ناس کہتے ہیں اب کرو مانا فی ایام سیان <coughs> سمجھا سی کرو مانا بیچ دنوں مصیبت والوں کے نئے ساتھ کا مانا لگاتار یا مصیبت والے دن مصیبت والے دنوں کے اندر لینو حکمت ارسال ریح حکمت ہوا بھیجنے کی حکمت کیا ہے تاکہ چکھائے ہم انہیں عذاب رسوائی کا بیچ زندگی دنیا کے والا عذاب الآخرت اخذا نتیجہ اخروی نتیجہ آخرت کا نتیجہ کیا ہے اور البتہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہ لا نفی شفاط سمجھا اور وہ نہیں امداد کیے جائیں گے ان کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا اور جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے کہ آخرت میں ہماری یہ دنیا میں مدد کریں گے وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وہ اما سمود فہدے نہ اور احمد سمود ہر خاص سمود ہر خاص سمود اور اے بر سمود فہدینا ہم بس رہنمائی کی ہم نے ان کی ہدینا ہم ہم نے ان کی رہنمائی کی یعنی ان کو مسئلہ توحید سنایا نیچے لکھا ہے بذریعہ پیغمبر کیا لکھا ہے قوم آج نے تو پیغمبروں کی بات کو سنا ہی نہیں صرف قوم سمود نے سنا صحیح لیکن قبول نہ کیا ہاں نہ فاضے نہمائی کی ہم نے ان کی سستہ حب العما الدا جا سست حب العما الدا پس پسند کیا انہوں نے ہما اندھے رہنے کو ہما کا مانا اندھے رہنے کو کیونکہ پہلے بھی اندھے تھے کافر تھے کل پڑا ہے کہ مشرق بون لے آما کے ہے مشرق بمن لے اور مبحد بند لے بصیر کی رائے پس پسند کیا انہوں نے اندھے رہنے کو حالل ہو جا اوپر ہدایت کے پس پکڑ لیا ان کو سال العذاب الہون مصیبت عذاب کی سارف کا مانا یہاں سے کریں آفت اور مصیبت پس پکڑ لیا ان کو مصیبت عذاب کی الہون حضرت ہون جو ہے نا ہون یہ مزدر ہے اور مبال وطن بولا گیا ہے مزدر ہے اور ہاں مبال وطن بولا گیا ہے کہ وہ عذاب اتنا گندا تھا اتنا گندا تھا گویا کہ خود ذلت تھا خود کیا تھا حالانکہ یہ ہوں جو ہے یہ مزدر صفت بڑھ نہیں سکتی بس پکڑا ان کو مصیبت عذاب کی نے وہ عذاب جو الہون سراپا ذلت ہے سراپا ہاں وہ جو سرا پا سر سے لے کر پاؤں تک یعنی سارے کا سارا ہی ذلت تھا بیمار قانون سباب عزاب یعنی ہے سباب آزاد سمجھا اس شرک و کفر کے جو تھے رات دن قسم کیا کرتے تھے بیما قانون کے لکھا ہے لکھا من منشر کے ادخادن شرق ہے اب شرک جو وہ رات دن قسم کرتے تھے ہے معبودان باطلا کو پکارنا طریقہ ہے مابودا نے باطلا کو پکارنا وہ جو رات دن کرتے تھے وہ جن آشارت آ گئی کیا آ گئی بشارت ہے اور نجات عطا فرمائی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا حضرت آمنو بلکہ کا سباب نجات نمبر اول سبب نجات نمبر اول ہے اور یہ تکمیل قوت اس کا دیا اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا قانوجہ جب تک اور رہے ڈرتے رہے وہ بچتے رہے شرک و کفر سے جو لوگ شرک و کفر سے بچتے رہے غیر اللہ کو پکارنے سے ولیوں بزرگوں کو پکارنے سے بچتے رہے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی دکان جب کو یہ سبب نجات نمبر دو ہے سبب نجات نمبر دو ہے یہ اور رہے ڈرتے رہے وہ بھائی یحشر آدھا اللہ النار سمجھا ابھی تو بیان کیا گیا نا حال کفار دنیا کے اندر کس کے اندر دنیا میں ہم نے ان کو پکڑا ہم العذاب کہ ذلیل عذاب نے ان کو پکڑا اب آخرت کے اندر ان کا حال ہے تخویف ہے اخروی ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے دنیا کا حال بیان کر کے ان کی اخ آخرت کا حال بیان ہو رہا ہے آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا بھائی میو شروع توجہ ہے نہیں ہے خیال کرنا اور جس دن کے جمع کیے جائیں گے دشمن اللہ پاک کے اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے کہاں موقع سے حساب میں کہاں موقع سے حساب میں سمجھا النارے دو کی طرف لے جانے کے لیے دو زخ کی طرف طرف نار کے کمانا آپ کی طرف لے جانے کے لیے فہم جوزا ہونا پس وہ روکے جائیں گے پس وہ جہنم کے کنارے پر ان کو روک دیا جائے گا روک دیے جائیں گے جہنم کے کنارے پر نیچے کر موقع سے حساب میں موقع سے اور وہی موقع سے حساب ہوگا اور آخر ہوگا اس کا اور جہنم کی ابتدا ہوگی جہنم کے باہر موقع سے حساب کے آخر میں موقع حساب میں جمع کیا جائے گا ان کو روک دیا جائے گا ان کو یہاں کوئی عبارت ہے تمہارے پاس ہاں تاکہ سب جمع ہو جائیں یہ لکھا ہے ہاں دو رخ کے کنارے پر بند کیے جائیں گے تاکہ سب مشرقین جمع ہو جائیں بس یہ لکھا جی اب کرو مانا تھی حتہ اگر ماں جاؤ ادامہ کا ماضحد آئے حتیٰ کہ جب آ جائیں گے وہ اس جہنم کو سارے کے سارے آ جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا میاں مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے ہم نے یہ گناہ کیے ہی نہیں ہم نے یہ گناہ بھائی یہ جو صحیح لکھے پڑے ہیں وہ کہیں گے یہ تیرے فرشتوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے کہ ہمارے نام اعمال میں یہ غلط باتیں لکھ دیا لیکن ہم نے یہ کام کیے ہی نہیں بلّہ ہے رب نا ماں کنہ مشرقین تیری رات پاک کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں اللہ سب کو پناہ عطا فرمائے وہ حال کیسا حال ہوگا جیسے او ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جہنم جہنم جہنم جہنم کبھی چھٹی نہیں ملے گی کبھی تخفیف نہیں ہوگی سمجھا آگ ہی آگ آگ ہی آگ آگ آگ ہی نہ ٹھنڈا پانی ملے گا نہ راحت ملے گی نہ تخفیف ہوگی نہ چھٹی ہوگی اللہ اللہ فرمائیں گے اليوم نختم على ہمت و چلو بھائی ہم تمہاری زبان پر مہر لگا دیتے ہیں اور تمہارے بدن کی ہم گواہ پیش کرتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں تمہارے چمڑے یہ خود شہادت دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیے ہیں یا نہیں کیے چنانچہ انسان کی زبان بند ہو جائے گی اور پھر باقی آزاد بولنے لگیں گے یہ ہاتھ کہیں گے ہم سے یہ گناہ کیا پاؤں کہیں گے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا کان کہیں گے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیا ساری شہادت میں جائے گی اراما جا حتہ کہ جب کے سارے کے سارے آ جائیں گے اس جگہ پر سمجھا جہنم کے قریب شاہد علیہم سمو شہادت آ لکھا ہے وہ بولو تھے شہادت گواہی دیں گے شہادت دیں گے اوپر ان کے کان ان کے اور آنکھیں ان کی اور چمڑے ان کے ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے چمڑے گواہی دیں گے سمجھ لو بات مجھ سے سمجھ لو سمجھ لو بات ہم او ہوم و ابسار ہوم کا ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا جلود ہوم کا کس کا ذکر کیا ذکر ہے جلود کا ارادہ ہے جمی آگاہ کا ذکر ہے جلود کا ارادہ ہے کیونکہ انسان کے جتنی آگاہ ہیں ساروں پر چمڑا چڑھا ہوا ہے ایسا ہے نہیں ہے کوئی عضو چمڑے سے خالی نہیں ہے تو ذکر ہے جلود کا ارادہ ہے پہلے سما کو اور ابسار کو ذکر فرمایا اس کے بعد جلود کو ذکر فرمایا یہ ذکر بادل خاص کے قبیلے سے ہے ذکر العام پیسے پہلے خاص چیزوں کو ذکر کیا کانوں آنکھوں کو اس کے بعد جلوس کو ذکر کیا تمام آزاد یہ بات سمجھ ہے اب سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ ابسار اور سما کا ذکر جو ہے خاص طور پر کیوں کیا گیا سما ہوم و ابسار ہوم کا ذکر خاص طور پر سنو بات جواب یہ ہے کہ ان دو آزا کے گنا جو ہیں وہ سہل ہیں اور کثیر ہیں سہل ہونے کی وجہ سے کیا ہے ہونے کی وجہ سے کیا ہے بولو تو بھائی کثیر ہے زیادہ ہے کیوں دیکھ لینا آسان ہے کیوں دیکھ لیا بات کو سن لیا لڑنے میں تو ہاتھا پائی ہوتی ہے نا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا آدمی مجھے بھی مار لے گا تو لڑتا تو بندہ کم ہے دیکھنے میں تو کتنا دیر لگتی ہے سننے میں کوئی دیر اور دیکھنے میں بھی نہ مشقت ہے نہ دیر ہے چونکہ ان دو عضووں کے دیکھنے اور استعمال کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے اس لیے انسان عام طور پر ان کو استعمال کر کے گناہ کرتا رہتا ہے گناہ غیر عورت کو دیکھ لیا دوسرے کے گھر میں جھانک لیا دوسرے کی غیبت سن لی جھوٹ سن لیا اس قسم کی باتیں جو ہیں قانون اور آنکھوں کے گناہ چونکہ اسہل ہیں اس لیے اکثر ہیں چونکہ اسہل ہے اس لیے اکثر چونکہ اصحل ہے اس لیے اکثر ہے چونکہ آسان ہے اس لیے زیادہ ہیں اس لیے اللہ نے خاص طور پر اہتمام کر کے ان دو کو ذکر کیا کہ یہ جو آج تم جس کو آسان سمجھتے ہو اور معمولی سمجھ کر کرتے ہو اس لیے یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کوئی گناہ نہیں چامت نظر یہی کام یہی آخر تمہارے خلاف ہو رہے بات سمجھیے میں نے یہاں کتنے فیضیاب کیے ہیں کتنی پہلا یہ کہ جلود کا ذکر ہے اس سے مراد تمام آگاہ ہے یہ ذکر العام بادل خاص کے قبیلے سے ہے دوسری بات کہ ابسار اور سما کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا اس لیے کہ ان دو کے گناہ آسان ہیں اس لیے اکثر ہیں یا یوں کہہ لو کہ عرف کے اندر چونکہ ان کو لاشیں سمجھا جاتا ہے اس لیے ان کے گناہ زیادہ کیے جاتے ہیں اللہ نے اہتمام کرنے کے لیے پھر ان کو ذکر کیا کہ خبردار جس چیز کو تم سہل سمجھتے ہو وہ سہل نہیں یہ بڑی چیز ہے کیا کے دن یہ بھی تمہارے خلاف جواب ہو بات سمجھ نہیں ہے شاہد علیہم سموہم شاہد علیہم سموہم و ابسارہم شہادت دیں گے اوپر ان کے کان ان کے اور آنکھیں ان کی اور چمڑے ان کے بیما کانوں مشہود بہی چرکائے چرکائے دی جائے کس چیز کی شہادت دیں گے تمام ان اعمال کی جو رہے وہ کرتے رہے دنیا کے اندر دنیا میں جو عمل کرتے رہے ان کی شہادت دیں گے وہ سمجھیے بات خیال کرو ذرا توجہ کرو جا گئے ہو یا نیند ہے سارے یا بعد اچھا اب کرو منا وکال سوال تعجبیہ مجرمین از آگاہ تعجبیہ مجرمین مجرم متعجب ہو کر آزاد سے سوال کریں گے سمجھا کہیں گے کالو کا لکھا ہوگا تعجب ہو کر کیا تعجب ہو کر تعجب کرتے کہیں گے لے جلو دین اپنے چمڑوں کو اپنے یہاں حضرت ذکر جلود ہے مراد جمی آگاہ ذکر جلود اور مراد ہاں وہی بات چونکہ ہر اور چمڑا چڑھا ہوا ہے نا جی اس لیے لکھا کا سارے آغا مراد ہیں کیا مراد ہے سارے آغاد مراد ہیں اور کہیں گے اپنے چمڑوں کو لے شہد تم آلے کیوں شہادت دی ہے تم نے اوپر ہمارے تو تم نے کیوں گواہی دی جی ہم کمنا کمنا اڑا گئے اور تمہاری طرف سے تو ہم دنیا میں لڑتے تھے تمہیں لذت دینے کے لیے تو ہم دیکھتے تھے تمہیں لذت دینے کے لیے ہم سنتے تھے سمجھا نا صحیح او کان آنکھ کو لذت ہوتی ہے نا اپنی مرضی کی بات جب بندہ سنتا ہے تو کان کو بھی لذت ہوتی ہے اور مرضی کی چیز جب دیکھتا ہے تو آنکھ اونچا ہوتی ہے تو تمہیں لذت دینے کے لیے تو ہم دنیا کے اندر دیکھتے اور سنتے تھے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو کالو انتا کا جواب آزاد تنخواہ جواب آزاد وہ گے ہم کیا کریں بلوایا ہمیں اللہ پاک نے وہ ذات پاک جس نے بلوایا ہے ہر شے کو جس نے ہر شے کو بلوایا ہے کلا شہ ان کے نیچے لکھا ہے ناطق یعنی گویا کو نہیں لکھا ہوا ہر شہ یعنی اور گو نہیں لکھا ہوا تو لکھ لو گویا کو لکھا ہے ہاں؟ تو بس ٹھیک ہے گویا میں بولنے والی ہر شے بولنے والی کو ہاں جی یا سوال ہوتا تھا اس کا جواب ہو گیا سوال یہ ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی انتا کا کل ذات پاک جس نے ہر شہر کو بلوایا حالانکہ دنیا کے اندر ہر شہر تو نہیں بولتی بولتے تو صرف انسان ہے کون بولتے ہیں انسان ہر شہر تو نہیں بولتی درخت نہیں بولتے پہاڑ نہیں بولتے مکان نہیں بولتا سوال سمجھایا ہے جواب جواب یہ کہ کل شہر سے مراد ہے کل شہر اے نا اللہ شہن بولنے والی ہر وہ شہ جو بولنے والی ہے اس کو بلوانے والا کون ہے اللہ ہر شہ گویا کو بولنے والی کو جس نے بلوایا وہ خالہ کم اول مرت و تر جاؤ اس بارہ میں وہ خالہ ککم کے بارے میں دو قول ہے ایک یہ کہ یہ آگاہ کا کلام ہے کس کلام ہے اب آزاد کا کلام ہے جب قیامت کا دن ہے کلام آزاد کا مانا کرو اور اسی اللہ پاک نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار اور طرف اسی اللہ پاک کے تر جاؤ نا پھیرے گئے ہو تم اب پھیرے گئے ہو تم چونکہ یہ آخرت میں ہو رہا ہے نا کلام آزاد کہہ رہے ہیں اور آخرت میں کہہ رہے ہیں اب تم پھیرے گئے ہو اسی کی طرف اور طرف اسی کے پھیرے گئے ہو تم اب آخرت کے اندر ایک مانا دوسرا مانا یہ کلام آزا کا نہیں ہے یہ درمیان میں جملہ موت اللہ نے بولا ہے کس نے بولا ہے اللہ نے اور وہی اللہ پاک ہے وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار اور طرف اسی کے تر جاؤ میں پھیرے جاؤ گے تم قیامت میں پھیرے جاؤ گے تم قیامت میں وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون او اٹھ کر جا رہے ہیں توجہ کرو ذرا متوجہ ہو میری طرف بخاری اور دیگر کتب حدیث میں جو حدیث پاک آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا کیا بات ہے جی؟ گرمی نے پکڑا ہوا ہے کھاتے ہو نا مرغیاں جا میں بھی دیکھتا ہوں کہ ادھر سبق ختم ہوتا ہے اور تم بھی بازار جا رہے ہوتے ہو پھر ٹھیلے بھر بھر کے لے آ رہے ہوتے ہو سمجھا پتہ نہیں یار خان کا راشن خدا کرے ختم نہ ہو اس لیے تمہیں گرمیاں پکڑتی ہیں یہ درمیان والا پنکھا چلا دو وہاں بھی ہوا لگے گی یہاں بھی لگے گی ہوا طرف دیکھو حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو کعبے کے ساتھ تین آدمی بیٹھے تھے کتنے آدمی تھے فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک قریشی تھا اور دو ثقافی تھے یا ایک ثقافی اور دو قریشی تھے آپس میں بول رہے تھے آہستہ آہستہ ایک نے پوچھا کہ کیا اللہ پاک ہماری باتیں سن رہا ہے سمجھا جی؟ آپ سماتے وہ تین آدمی جو تھے ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے بدن بڑے بڑے تھے لیکن ان کی عقل کم تھے ایک نے پوچھا دوسروں سے کہ کیا اللہ پاک ہماری بات سن رہا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ اگر ہم زور سے بولے تو سنتا ہے آہستہ بولے تو نہیں سنتا سمجھ رہے ہو جہرن بولے تو سنتا ہے اور اگر سرن اور چھپ کر اور ایسا بولے تو اللہ پاک نہیں سنتا تیسرا جو بیٹھا تھا اس نے کہا میاں یہ بات تو غلط ہے اگر اللہ زور کی بات سنتا ہے تو آہستہ کی بھی تو سن رہے ہو زور سے بولنے کو سنتا ہے تو آہستہ کی بات بھی ہے تو آیت نازلی بما کم تم تختہ ترون انگریش ہزار کم فم حکم بلا اور ابسار حکم پورا بات اب اس آیت کے میں دو مطلب عرض کروں گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد سوال عرض کروں گا پھر اس کے بعد اس کے تین جواب عرض کروں گا یہ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ اس آیت کا شان نزول ہے کیا ہے شان نزول بیان کیا اب اس آیت کے دو مطلب عرض کروں گا پھر سوال عرض کروں گا پھر تین جواب عرض کروں گا پہلا مطلب سمجھ لو بات مشرقین مکہ آخرت کے قائل نہیں تھے جی۔ آخرت کے بات اللہ ہو او بزرگو میری طرف توجہ کرو آخر والے بول نہ رہے بولو نا میری طرف توجہ کرو اوپر دیکھو میری طرف متوجہ ہو وہ بڑی قیمتی بات ہے سنو بات مشرقین مکہ چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے چھپ چھپ کر کیوں چھپ چھپ کر گنا کرتے تھے اس ڈر سے نہیں سمجھو بات اس ڈر سے نہیں کہ چامت کے دن ہمارے آگاہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور ہم چھپ چھپ کر کریں نہ اس لیے کہ وہ تو آخرت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے آخرت کے اس لیے وہ آخرت سے ڈرتے بھی نہیں تھے وہ چھپ چھپ کر اس لیے گنا کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ چھپے ہوئے کاموں کو اللہ جانتا نہیں ہے چھپے ہوئے کاموں کو اللہ جانتا نہیں ہے اگر ہم نے ظاہر کیے تو اللہ جان لے گا اور دنیا میں ہمیں عذاب دے دے گا دنیا میں ہمیں کیونکہ وہ دنیا کے قائل تھے آخرت کے قائل نہیں تھے وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ظاہر اور جہارن گناہ کیے تو اللہ جان لے گا اور دنیا میں ہمیں عذاب دے گا اس لیے وہ چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ چھپے ہوئے کاموں کو اللہ جانتا نہیں ہے بات نہیں ہے چھپ چھپ کر کام کرتے تھے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے لیکن آزاد سے نہیں ڈرتے تھے آزاد سے آزاد کی شہادت فی الآخرت سے آزاد کی شہادت فی الآخرت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ آخرت کے وہ قائل ہی نہیں تھے ہاں دنیا کے عذاب سے ڈرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جہارن اور غیر ظہور گناہ کیے تو اللہ کو علم ہو جائے گا اللہ دنیا میں ہمیں عذاب دے دے گا اس لیے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے تاکہ اللہ کو علم نہ ہوئے اور دنیا میں عذاب نہ دے لے نہ ہوئے مطلب سمجھ آیا ہے اب عبارت میں منتبر کرو وما کن تم تستا رونا کن تم ادخال الہی اچھا بات یہ ہے کہ اوپر نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں جو لفظ میں بتاؤں وہ لفظ لینا ہے باقی لفظ ابھی نہیں لینا وہ مختلف تو جی ہاتھ اس لیے خیال کرو ذرا وما کن تم تستا رونا اور نہیں تھے تم دنیا میں دنیا میں نہیں تھے تم دنیا میں نہیں تھے تم چھپتے تھے تم این یا شاداب ان سے پہلے من مقدر ہے لکھا ہوا ہے من مقدر ہے نا جی من لکھا ہوا ہے اس بات سے کہ گواہی دیں گے اوپر تمہارے کان تمہارے بلا ساروں کو ان کا لا میں چھوڑ رہا ہوں اور آنکھیں تمہاری اور چمڑے تمہارے تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے تم اس بات سے شہادت آغا فل آخرت کے ڈر سے تم بولو صحیح شہادت آغا فل آخرت کے ڈر سے تم ان شادہ سے پہلے کیا لکھا ہے من لیکن اگر من کے بجائے مخافاتہ کا لفظ نکال لو تو سبحان اللہ بہت بہترین معنی بن جائے گا اب میں معنی ملا کر کر رہا ہوں وما کن تم تستا تیرون مخافت ان شاد اور نہیں تھے تم دنیا میں چھپتے تھے تم بوجہ خوف اس بات کے کہ شہادت دیں گے اوپر تمہارے کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور چمڑے تمہارے اس لیے کہ تم آخرت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے آخرت کے سرے سے تم قائل ہی نہیں تھے ولا کن زنن تم ولا کن اب اس کا مستدرک من ہو نکالنا ہے ولا کن کن تم تخت لے ان تم لیکن چھپا کرتے تھے تم کیونکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت کو ان امال سے جو کرتے ہو تم اللہ چھپے ہوئے امال کو جانتا ہی نہیں ہے پھر سنو ولاکن کن ولاکن کن تم سستا ترون ولاکن کن تم سستا ترون لے ان کم دنن لیکن تم تھے چھپتے تھے تم اس لیے کہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ بے شک اللہ پاک نہیں جانتا بہت کو ان امال سے جو تم کرتے ہو کچھ سمجھ آیا دنیا میں چھپ چھپ کر کام کرتے تھے لیکن چھپنا اس لیے نہیں تھا کہ آگاہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کیونکہ وہ قیامت کے اور آزاد کی شہادت کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے ہاں وہ دنیا سے ڈرتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم نے ظاہر ظہور یہ کام کیے تو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ظاہر والے کاموں کو جانتا ہے دنیا میں ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے گا اس لیے چھپ چھپ کر کرتے تھے تاکہ اللہ کو علم نہ ہوئے اور اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہ کرے سمجھے یہ بات یہ توجہ سمجھ آ گئی ہے اب اور توجہ اوپر دیکھو سمجھ لو پھر میں معنی میں ملتبی کروں گا انشاءاللہ دنیا میں جب تم نیک اعمال کرتے تھے اللہ اکبر برے عمل کرتے تھے دنیا کے اندر جب تم تو تم اپنے اعضا ہاتھ پاؤں آنکھ کان ان آزا سے چھپ نہیں سکتے تھے تم دنیا میں ان آزا سے اور سے تو چھپتے تھے غیروں سے تو لیکن آزاد سے نہیں چھپ سکتے تھے کیونکہ آزاد ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں نا جی؟, جی بولو صحیح جی۔ تم دنیا میں اپنے آزاد سے نہیں چھپ سکتے تھے غیروں سے چھپ سکتے تھے لیکن اپنے آزاد سے نہیں چھپ سکتے تھے کیوں اس لیے کہ آزاد ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں تو جب تم اپنے آغاز سے نہیں چھٹ سکتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہ گناہ چھوڑ دیتے وہ گناہ کیونکہ گواہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ موجود تھے تو تم ان گواہوں سے ڈرتے اور تم گناہ کرنا چھوڑ دیتے لیکن تم نے گنا ترک نہیں کیے اس لیے کہ تمہارا خیال تھا کہ خدا کو علم نہیں ہوگا خدا کو علم کی آگاہ گواہی نہیں دیں گے خدا کو علم نہیں ہوگا نہ قیامت ہے نہ آزا کی گواہی ہے اور نہ خدا کو علم ہوگا اس لیے تم کرتے کچھ سمجھ آیا ہے پھر اب کر رہا پھر سنو دنیا کے اندر تم اپنے آزا سے جب تم گناہ کرتے تھے تو غیروں سے تو چھپ سکتے تھے لیکن اپنے آزا سے ایک آدمی کمرہ بند کر کے قتل یا گنا کرتا ہے الیاز و بلّہ تو اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کے آزاد تو دیکھ رہے ہیں نا اس کو تو تم اپنے آگاہ سے نہیں چھوٹ سکتے تھے کیونکہ آگاہ ہر وقت ساتھ ہے تو جب تم نہیں چھوٹ سکتے تھے تو تمہیں ترک کر دینا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا کیونکہ جب تم سمجھتے تھے گواہ ہمارے ساتھ ہے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن تم نے گنا ترک گنا ترک کیوں اس لیے کہ تمہارا خیال تھا کہ نہ یہ آگا گواہی دیں گے نہ آخرت آئے گی نہ یہ آگا گواہی دیں گے اور نہ خدا کو علم ہوگا بات سمجھ ہے اب یہ مانا کرو وما کن تم تستا تیرونا انجش بلا ابسار حکم بلا جلو یہ لا کا مانا میں نہیں کروں گا اور نہیں تھے تم دنیا میں اور نہیں تھے تم دنیا کا کھڑا نہیں کھڑا اور نہیں تھے تم دنیا میں چھپ سکتے تھے نہیں تھے تم ہاں آپ یہ معنی لکھا ہوا ہے نہیں تھے تم چھپ سکتے تھے تم اس بات سے کہ گواہی دیں گے اوپر تمہارے اب مخافت کا لفظ نہیں نکالیں گے اس ہی میں صرف من نکالیں گے نہیں تھے تم چھپ سکتے تھے تم اس بات سے کہ گواہی دیں گے اوپر تمہارے کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور چمڑے تمہارے جب تم چھپ نہیں سکتے تھے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا